حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت مبارکہ رجال یحبون واللہ یحب المطہرین اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے فرمایا وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو ستاون